داود داود جعلناك خليفة في فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن عن سبيل سبيل الله الله الذين يضلون لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اے ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے حکمران اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس آیت میں بادشاہوں اور زی اختیار لوگوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیا کریں ورنہ راہ الہی سے بھٹک جائیں گے اور جو بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں مبتلا ہوگا ابو ذرا رحمہ اللہ سے بادشاہ وقت ولید ابن عبد الملک نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا خلیفہ وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ سچ بتا دوں خلیفہ نے کہا ضرور سچ ہی بتلاؤ اور آپ کو ہر طرح امن ہے فرمایا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہت بڑا درجہ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا تھا اور انہیں خلافت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے رکھی تھی لیکن باوجود اس کے کتاب اللہ ان سے کہتی ہے یا داود انا اور پھر آپ نے یہی آئے تلاوت کی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یوم الحساب کو سخت عذاب ہے ان کے بھول جانے کے باعث سودی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کے لیے اعمال صالحہ جمع نہیں کیے آیت کے لفظوں سے اسی قول کو زیادہ مناسبت ہے واللہ اللہ عالم